میرے مرشد محبوب سیدی و سندی و محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رنگ لائیں گی کب میری آئیں رنگ لائیں گی کب میری آئی رنگ لائیں گی کب میری آئے رنگ لائیں گی کب میری آئیں پھر مدینے کی جانب ہو جا رنگ دائیں گی کب میری آہیں رنگ دائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں رنگ گی کب میں پھر مدینے کی جانب ہو جاؤں جب نظر آئے وہ سب گنبد جب نظر آئے وہ سب گنبد کے سلے آ گزر آئے ہو سب بدل کہ پلے آگاہ جم جائیں کہ پلے تم جم رنگ رنگائے کب میری آئی پھر مدینے کی جانب کو جاؤں جان جبالم ماتا جب کام ماتا ان کو

اپنا جانا گل کو اپنا جانا گوا پسند چھپ کے چھپ کے یہ تھا اپنا جانا گل ہم عبادت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوتا ہے بشرط یہ کہ قل کی صفائی ہو اور تربیت ہو تو سجدہ وہ عبادت ہے جو بازی لے جاتا ہے فرشتوں سے اور دوسرا اس کا مفہوم جو ہمیشہ کی طرح کرتا رہتا ہوں کہ اس کے حقیقی معنی سے اصل اللہ تعالیٰ اس کے حقیقی معنی ہم کو نصیب فرماتے اس کی حقیقت نصیب فرماتے یعنی کہ تسلیم و رضا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے در پہ ہمارا سر ہو یعنی کہ ہم ہر وقت بندے اور غلام ہیں اللہ کے اور ہر وقت ہمارا کام ہر وقت ہر تابے داری فرما برداری کامل فرما برداری اللہ کے حکم کے آگے ہمارا سر نگو ہے ہر وقت اصل سجدہ یہ ہے اصل تابے داری یہ ہے اور اصل در پہ یعنی اللہ کے در پہ سر ہونا اصل یہ ہے مکمل تسلیم و للہ ہو کہ جس حال میں اللہ رہتے ہیں وہ ہمارے لیے مفید ہے اور بندہ اللہ سے ہر حال میں راضی رہے اور اللہ کے احکامات کو سو فیصد بازار لانے کی جد و جہد اور کوشش کرتا رہے اسی میں یہ ہے کہ جان اس طرح تجھ پر لٹائیں کہ جان چلی جائے لیکن اللہ ناراض رب تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جان جس طرح تجھ پر لوٹا تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جان جس طرح تجھ پر جان اس طرح تجھ جس میری پھر مدینے کی چاند کو جان مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے مجھ کو اپنا بنا کرم سے محمد ایک تو ملتظم خانہ کاروں پر ہے جہاں انبیاء علیہ السلام کے سینے مبارک چپکے اور وہ جگہ بہت ہی مبارک اور دواؤں کی قبولیت کی کا جگہ ہے لیکن میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرما دیتے کہ ایک ملتظم ہر مومن کے ساتھ ہے ملتظم ملتظم کے کے معنی معنی جائے جائے جائے جپٹ ایک ایک ملتظم ہر مومن کو ہر وقت حاصل ہے چاہے عرب ہو چاہے عجم ہو حج تو وہیں جا کے ہوگا کیونکہ شریف میں خانہ کعبہ میں طواف اور جو دیگر اس کے احکامات ہیں حج بھی وہیں جا کے ہوگا عمرہ بھی وہیں جا کے ہوگا لیکن ایک ملتظم اللہ تعالیٰ نے ہر مومن بندے کو بلکہ ہر انسان کو عطا فرمایا ہے لیکن کافی بوجہ کو خود کے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہر مومن کو ملتظم حاصل ہے کیونکہ ملتظم کے معنی جائے چپٹ جائے لپٹ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے چپتے رہو تو اس کو ملتظم کا مقام حاصل ہے بزر کے وہ ملتظم بنے مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملتظم پر یہ مانگے دعا ملتظم پر یہ مانگے دعا ہے مجھ کو اپنا بنا دو کرم سے پر یہ مانگے دعا رنگ لائیں گی کب میں پھر مدینے کی جانب مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملکم پر یہ مانگے میرے دونوں کیا ہے ہفتے کی جانب کو جاؤں سایہ سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا تیرے لنگ کرتے ہم لگتے دو جان بھول جائیں لگتے دو جان بھول جائیں رنگ لائے کب میری پھر مدینے کی جان کو جان درگرد ڈھونڈتا ہے یہ اختر درگ در ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائے درگہ در ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائے در در ڈھونڈتا ہے اپل در اللہ کا زبان پردیس میں تذکرہ وطن میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے سفر نامہ جنوبی افریقہ کے بدگزار پیش تھا جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جنوبی افریقہ کے دسویں سفر کے ہیں کا نام ہے پردیس میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ محبوبیت کے دو دروازے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام غزالی کے استاد علامہ اسرائیلی نے تیس برس تک دعا کی کہ اے اللہ مجھے معصوم بنا دیجیے کہ کبھی مجھ سے کوئی خطا نہ ہو مگر دعا قبول نہیں ہوئی کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ایک دن شبہ ہوا کہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے میری تیس برس کی دعا نہیں سنی تو آسمان سے آواز آئی کہ اے اس برائی میری محبوبیت کے دو دروازے ہیں ایک دروازہ تقوا کا ہے دوسرا دروازہ توبہ کا ہے جہاں میں متقین کو محبوب بناتا ہوں تقوا کی وجہ سے وہیں قائرین کو بھی محبوب بنا لیتا ہوں توبہ کی برکت سے سبحان اللہ جب میں نے اپنا پیارا بنانے کے دو دروازے رکھے ہیں تو تجھ کو کیا اختیار ہے کہ تو ایک ہی دروازے کو منتخب کرتا ہے اور دوسرے کو نظر انداز کرتا ہے اگر تقوا کے دروازے سے نہیں آ سکتا تو توبہ کے دروازے سے آ جا دونوں دروازے میرے ہیں ممکن ہے تمہارے لیے اسی میں مسلحت ہو کہ گناہ ہو جانے کے بعد تم پر ندامت ہو اور یہی ہمیں محبوب ہو لہذا جب فتح ہو جائے تو مجھ کو رو کر منا لو کیا تم نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی ان اللہ یحب و یحب المتطہرین اللہ تعالیٰ یعنی توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور متطہرین یعنی پاک پاکی حاصل کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہے اور باب تفاعل استعمال فرمایا جس میں تکلف کی خاصیت ہے یعنی دل اگر مسلمان نہ ہو دل میں رام رام ہو توبہ کلمہ کرنا پڑتے فرمایا کہ جس میں تکلف کی خاصیت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا جس میں تکلف کی خاصیت ہے فرمایا کہ جس میں تکلف کی خاصیت ہے یعنی دل اگر مسلمان نہ ہو دل میں رام رام ہو توبہ تو بتکلف کرنا پڑتے رہو بتکلف میرے بنتے رہو توبہ کرتے رہو کفر سے بھی اور گناہوں سے بھی یعنی اگر تمہارا دل میرا موتی اور فرما بردار نہ ہو تو بتکلف دل کو بھی فرما بردار رکھو اور جسم کو بھی بتکلف فرما بردار رکھو یہ کی علوم ہے دیکھو یہ بتکلف یہ انسان کو جو اختیار ہے بتکلف اعمال کا ہے اور دل لگنا دل لگنا جو ہے وہ فرض نہیں فرمایا اللہ نے کیونکہ دل لگنا اختیار میں نہیں دل لگانا اختیار میں لہذا عقلی محبت سے بھی کام چل جائے گا اگر عمل نصیب ہو یہ اقلاح رہے کہ اللہ میرا مالک ہے میرا رب ہے اور اس کی فرما برداری کرنی ہے اور نافرمانی سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس پر سزا بھی ہے یہ عقلی محبت ہے عقلی طور پر ایمان لانا نجات کے لیے کافی ہو جائے گا حافظ عبد الولی صاحب بہرائچی رحمت اللہ علیہ مجاز صحبت حضرت حکیم نے حکیم الامت کو خط لکھا کہ حضرت کل قیامت کے روز معلوم نہیں میرا کیا حال ہوگا تو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور حضرت کی یہ تحریر میں نے خود پڑھی ہے جو حافظ صاحب نے مجھے دکھائی تھی کہ انشاءاللہ تعالی اللہ بہت اچھا حال ہوگا اگر کاملین میں نہیں اٹھائے گئے تو تائبین میں ضرور اٹھائے جائیں گے اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے معلوم ہوا کہ اللہ والوں سے تعلق کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے کاملین میں شمار نہ ہوا تو تائبین ضرور ہوگا اور اگر یہ تعلق غیر مفید ہوتا تو اللہ تعالیٰ ماس کا حکم نہ دیتے جس کا ترجمہ حکیم علومت مجدد الملت مولانا تھانوی نے کیا ہے کہ متقین بندوں میں رہ پڑو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کامل کا ساتھ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اوساف اس کے رہنے والوں میں جذب ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا اسی لیے اہل اللہ اپنے شہر کی صحبت میں رہنے پر زور دیتے ہیں حضرت مولانا شاہ مصیب اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض علماء مرید ہونے سے کیوں کتراتے ہیں کیونکہ اس میں نفس کو ایک چوٹ لگتی ہے کہ میں تو بندے کا بندہ بن جاؤں گا میں بھی ایک بندہ ہوں شہر بھی ایک بندہ ہے تو بندے کا بندہ ہو اور غلام کا غلام کیوں بنے مگر ان اہل نفس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اس بندے اس بندے نے میری وجہ سے ایک بندے کی غلامی اختیار کی ہے کیونکہ وہ نیک گمان رکھتا ہے کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہے اس لیے کونو ما صادقین کا حکم سمجھ کر غلامی کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اس طریقے سے بہت جلد فائدہ پہنچتا ہے اور بندہ جلد صاحب نسبت ہو جاتا ہے یہی حضرت والا نے سکھایا کہ وہ بعض اوقات طالب ساجد کی برکت سے کام بن جاتا ہے طلب ساجد ہو یعنی جس نے جس نے تعلق کیا اللہ کے لیے اگر شہر میں کوئی کمی کمزوری بھی ہے لیکن طالب میں کمزوری نہ ہو طلب ساجد ہو اور نیک گمانی ہو بدگمانی سے بھی محروم رہتا ہے دل دل کو شہر سے صاف رکھنا چاہیے اگر دل کو صاف نہ رکھا تو گندے برتن میں کچھ بھی ڈال کر سب گندا ہو جائے اس لیے بعض اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ اصل تو کام بنتا ہی اللہ کے فضل سے ہے لیکن اس میں مرید کی طلب صادق اور سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اللہ کے فضل کے بعد کیونکہ اس کا گمان اپنے شہر سے ہوتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے اگرچہ وہ اتنا زیادہ مقام مرتبے کا نہ ہو لیکن اس کے باوجود جو طالبین کی طلب ہے اس پر اللہ تعالیٰ معاملہ فرما دیتے ہیں جیسا کہ پہلے بھی حضرت والا رحمۃ اللہ سنایا کرتے تھے کہ ایک ڈاکو تھا وہ پہاڑ کے دامن میں ایک دفعہ بہرو بھر کے بیٹھ گیا داڑھی بھی بڑھا لی ہاتھ میں تصویریں بھی ٹوکری رکھی وہاں سے ایک جماعت اللہ کی تلاش میں گزر رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ ان کو سمجھا کہ بہت بڑا ولی اللہ ہے بس وہ اس کے پاس رہنے لگے تو کچھ مجاہدات کر کے اور ذکر و اذکار پر مداومت کر کے اور سنت و شریعت کی اتباع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے درجوں سے نواز کیا ہدایت کے تو ایک دن ان جماعت نے سوچا کہ ہم کو ہم نے کبھی اپنے شہر کو دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے شہر کا کیا مرتبہ ہے تو انہوں نے کچھ مکاشفہ کرنا شروع کیا لیکن ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو تھک ہار کے پھر شہر کے پاس چلے گئے اور ہم سے عرض کیا کہ حضرت ہم نے بہت کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرتبہ آپ کا درجہ ہم کو دکھا دے کہ آپ کس مقام ولایت پر ہیں تو ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا آپ ہی کچھ بدلا دیجیے تو وہ پھر رونے لگے انہوں نے کہا کہ دوستو میں تو ڈاکو ہوں یہاں بہرو بن کے بیٹھ گیا یہ تو تمہاری طلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ مقام دے دیا تمہاری نیت سچی کی اور تمہاری طلب سازت تھی اور تمہارے اللہ کی محبت تمہیں لائی تھی تمہارے حسن زن پہ کام بن گیا میں تو وہی ڈاکو ہوں تو یہ سن کر چونکہ مرید بہت احسان مند تھے غیرت مند تھے تو انہوں نے اللہ سے رونا شروع کیا کہ اللہ ہم نے آپ کی خاطر سے ان کا ہاتھ پکڑا تو آپ ان کو بھی آپ نے ہمیں کہاں پہنچایا تو آپ اللہ آپ ان کو بھی محروم نہ فرمائیے وہ روئے اللہ اللہ سے گڑائے تعالیٰ نے ان کے شہر جو شہر بنا ہوا تھا تھا بنا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پھر ولایت درجہ فرما دیا تو یہ طلب صادق پر معاملہ ہے جتنی اچھی طلب ہوگی جتنی نیکیتی ہوگی اور شہر سے جتنا نیک گمان ہوگا فرمایا میرے مرشد رحمۃ رحمۃ اللہ اللہ علیہ علیہ پھول پوری فرماتے فرما دیتے شہر کی محبت اللہ تعالیٰ کے راستے کے تمام مقامات کی کنجی ہے کہ جتنی شہر سے محبت ہوگی اتنی ہی محبت اللہ کی ہوگی اور جتنی کمزوری ہوگی اتنی اللہ کے محبت میں کمزوری ہوگی اور فرمایا کہ کن کنجی جتنی تیز دھار ہوتی ہے اتنی جلدی تالا کھلتا ہے اور اسی طرح سے جتنے جتنے صاف دل ہوگا اور مجاہدہ اور اتباع سنت و شریعت اور گناہوں سے حفاظت رہے گی اتنی جلدی اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا واصل بلّہ ہو جائے گا وصول اللہ اس کو نصیب ہو جائے گا بس قبول جمعہ ہے اور سنتوں کا اہتمام تو چوبیس گھنٹے ہر روز ہی کرنا چاہیے لیکن خصوصاً جمعے کے دن اور زیادہ اہتمام اور جمعے کے اعمال بھی بدلائے جاتے ہیں ہر تقریباً ہر جمعرات کو بدلا دیتا ہوں تاکہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب ہو جائے جمعے کے اعمال میں سے مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا اور صاف اور اچھے کپڑے پہننا اور جلد مسجد جانا اور پیدل ہو سکے تو پیدل مسجد جانا امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا اور خطبے کو غور سے سننا اور کوئی لہو لائف نہ کرنا یہ اعمال و اعمال ہیں کہ جن پر ہر ہر قدم پر ایک سال کی نسل روزے اور ایک سال کی نسل نماز کا سوال حجیب سے بات ہے اس کا اہتمام کریں اور اس سے پہلے جو ہے اپنے غیر ضروری بالوں کی صفائی کرنا اور داڑھی کی تزئین سنت کے مطابق داڑھی کو سجانا میرے مرشد کے کیسے پیارے الفاظ ہیں سنت کے مطابق داڑھی کو سجانا اور جو ہے ناخن تراشنا سر کے بالوں کو حجامت کرنا مونچوں کو بالکل باریک کر لینا یہ سب کام جمعے کے دن کے ہیں اس کے علاوہ پھر بو لگانا اور ایک خاص بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن درو شریف پر کثرت سے شریف تو کثرت سے یہی ہے کہ بھائی جو سو پڑتا ہے اگر ہمت ہو تو دو سو کر لے تو ڈیڑھ سو کر لے ہوگی ان شاء اللہ کثرت میں شمار ہو جائے گا تو یہ سب چیزیں ہیں اور فجر کے بعد سے لے کر مغرب تک جمعے کے دن یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے اور اثر سے لے کے مغرب تو بہت ہی خاص وقت ہوتا ہے ہم نے اپنے بزرگوں کو ہمیشہ دیکھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو تمام بزرگوں کو کہ جمعے کے دن اثر سے مغرب کے دوران کوئی دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے دعاؤں کا بھی اہتمام رکھیں اور اس کے علاوہ جو بھی سنتیں کتابوں میں لکھی ہیں جمعے کے دن کی ان کا اہتمام کریں جمعے کے دن سورہ کا پڑھنا بھی اور بڑی فضیلت رکھتا ہے لیکن میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ پابندی کے ساتھ اگر کوئی عمل کرنا ہو اس کی اجازت اپنے شہر سے لے لینا چاہیے اپنے حالات کی اطلاع کر کے بس اللہ تعالیٰ کو بول رہا ہے اور کوئی بات تو نہیں کہیں بس آج کیا دن ہے تاریخ کیا تاریخ ہے تاریخ پہلے تو چار دن ہے ان شاء اللہ تعالیٰ سترہ اپریل کو حرمین شریفین کی حاضری ہے آپ سب سے دعا کے میں اللہ تعالیٰ مجھ کو مقبول و مغرور حاضری نصیب کرنا اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے میری حاضری سے اور ہم سب دوستوں کی حاضری سے جو بھی جا رہے ہیں اور جو نہیں جا رہے اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو پورا فرمائے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ حاضری مقبول و مغرور نصیب فرمائے اور مدینہ شریف کی حاضری بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مقبول و مبرور حاضری نصیب فرمائے حضرت والا نے کیسی پیاری بات فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان جانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو خوش فرما دے جان پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش فرما دے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا کہنا سننا اور ہماری حاضری ان شاء اللہ سترہ اپریل کی صبح پیر کے دن صبح روانگی ہے ہماری اور ان شاء اللہ تعالی دو مئی کو وہاں سے واپسی ہے مدین شریف سے واپسی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس دوران مجلس جو ہے وہ بھی مشورہ نہیں ہوا یہی مشورہ ہے جو ہاں تو ان شاء اللہ تعالیٰ دو مئی کے بعد مجلس کا سلسلہ پھر دوبارہ اللہ کی فضل سے اللہ اور اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی مدد سے پھر دوبارہ جاری ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اور اس دوران ہمارے ایک دوست آ جائے گی بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو جا رہے ہیں ہمیں ہوم ورک پتا کے نہیں ہم بتائیے اپنی محبت کی بات کرتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے اور ہوم ورک کیا ہے اور اس وقت تو لیا ہے ہوم ورک یہی ہے بھائی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پہ پورا عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہوم ورک کی دنیا ہوم ورک کی جگہ ہے اور اس کا انجام آخر ہے بس یہاں حضرت والا کے جو پانچ اعمال ہیں داڑھی کے مٹھی ماشاء اللہ الحمد ہیں سب آزاد رکھتے ہیں شریف کے مطابق اور جو سن رہے ہیں ماشاء اللہ انہیں سے بھی اکثریت کو اللہ کا شکر ہے داڑھی ایک مٹھی تینوں طرف سے رکھنا اور تخلے کھلے رکھنا مردوں کے لیے جب چل رہے ہوں جب کھڑے ہوں تو وہ حالتوں میں اور نگاہ کی حفاظت اور دل کی حفاظت یہ دعا مال بات نہیں ایسے زبردست ہیں ایسے زبردست ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی نعمت کی تعلیم دیں گے اب عمل کرنا تو بھائی ہمارا کام ہے عمل کریں گے تو فائدے رہیں گے بس یہی یہی ہوم ورک ہے کہ ہم حضرت کی تعلیمات کو خوب مضبوطی سے پکڑ لیں اور وہی نگاہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت بھی کر لیں کیونکہ زبان زبان جو ہے نگاہ کی حفاظت کے بعد زبان بڑے پھنسوا دیتی ہے بڑے بڑے مقدمات اللہ حفاظت فرمایا کہ زبان کی لفظ جو ہے بڑے بڑے مقدمات میں پھنسوا دیتی بس اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کسی قول سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو غیرت نہ ہو جائے ایسی بری بیماری ہے کہ اس کو اتنی عام بھی ہے کہ ہم جیسے ظلمت بھرے دلوں کو کرنے کے بعد ظلمت بھی محسوس نہیں ہوگا حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ بالکل زبان کو اس کا طریقہ یہی ہے کہ زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال پہلے سوچو پھر بولو اتنا اچھا طریقہ ہے بس مشق مشق کرنے سے ہر چیز آ جاتی ہے ایک دم سے تو کوئی چیز نہیں آتی مشق کرتے رہیں کرتے رہیں کہ نہیں ایک دم سے نہ بولے جب بھی بات کرنی ہو یہ سوچ لو کہ جو بات کرنے والا ہوں میرا مولا اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا بس دل سے آواز آ جائے گی انشاءاللہ کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں مولا مولا کی مرضی کی مرضی کی نہیں ہے مولا کی مرضی کے خلاف ہے بس اس بات سے رک جاؤ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ کسی کو تا نہ مت دو کسی کو زبان سے ایزا نہ پہنچاؤ غیبت کرنا بھی ایزا مسلم ایزا پہنچتی ہے اور کبھی نیمت والے کو معلوم ہو جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو اور اسی طرح جھوٹ سے بچنا کتنی بھی بے عزتی کا خطرہ ہو کچھ بھی ہو جائے جھوٹ ہر کس نہ بولو اور اسی طرح سے کسی کو زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ گالی نہ دو غصہ نہ کرو جب زبان کی حفاظت حقیقت تو یہی ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے گا یہ تاج ہے تاج کا گناہوں سے بچنے کا گویا تاج تاج ولایت اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا جس نے نگاہ کی حفاظت کر کیوں اس لیے کہ باقی تمام امور اس کے ذہن میں اس کے چیزیں سب سے بڑا جو عمل کر لے گا اس باقی عمل اس کو آسان اور مزیدار ہو جائیں گے اور الحمد للہ نیل سے متعلق ایک قرضہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا روح کی بیماری علاج اس میں ہے ہی چھپا ہوا وہ سارے پرچہ اس کو نقل کر کے بنا لیا ہے اور اس کو بار بار پڑھنا چاہیے پڑھنے سے جو ہے دماغ میں بات بیٹھتی ہے دل میں بات بیٹھتی ہے پھر عمل بھی نصیب ہو جاتا ہے لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اور حضرت ہی کی تعلیمات کی برکت سے دل میں ایک بات آئی جو ہم نے لکھی اس سے بعض دوستوں کو بہت فائدہ ہوا ہم نے لکھا کہ بھائی جس طرح گناہ سے بچنے میں جو مجاہدہ آتا ہے گناہ سے بچنے گناہ کا جو تقاضہ آتا ہے اس کو دبانے سے اتنا ہی لوگ پیدا ہوتا ہے حضرت نہیں کہ گناہ کے تقاضا جتنی شدت کا ہوگا اس کو دبانے سے اتنا ہی زیادہ نور پیدا ہوگا قوی قوی مشاہدہ جتنا قوی مجاہدہ اتنا قوی مشاہدہ ہوگا تو اسی طرح سے سے جانے پر زبان کو روک دینے پر ان شاء اللہ تعالیٰ جتنی شدت کا تقاضا غیبت کا ہوگا بعض اوقات انسان کو دکھ پہنچ جاتا ہے کسی سے غصہ آ جاتا ہے اب وہ غیبت کرنا چاہتا ہے لیکن جس شدت کا تقاضا غیبت کرنے کا ہوگا اسی شدت سے زبان کو روک لیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ دل میں وہی بھوک پیدا ہوگی گناہ سے بچنے میں تو ہر ہر گناہ سے بچنے کا یہ فائدہ ہے کہ جتنی شدت کا تقاضا ہوگا اس شدت سے اس کو روک لے گا تقاضے پہ عمل نہیں کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کو بھول پیدا ہوگا تو غیبت سے زبان کی حفاظت کرنے سے بھی دل میں اس قدر نور پیدا ہوگا کہ ہم حیران رہ جائیں گے کہ کیسا ایک لذت کی خوشی دل کو حاصل ہوگی الحمد للہ جو ہمارے عیدت کے بچے نے حضرتی کی تعلیمات روشنی میں اللہ نے دل میں ڈالا پھر اس کا لکھ دیا اس سے الحمد للہ دوستوں کو بہت فائدہ بس اللہ تعالیٰ قبول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ